اے میرے مولا اے میرے بھائی اے میرے دانتا اے میرے والی اے میرے مولا اے میرے باری اے میرے دانتا اے میرے والی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ذکر کی اب تو فکر گزارا کام کریے گا کام ہو تیرا ذکر کی اب تو فکر گزارا کام کریے گا کام ہو تیرا قلب میں ہر دم یاد ہو تیری لتے ہمیشہ نام ہو تیرا شہ شان سر مو اللہ عملہ اللہ عملہ مو اللہ اللہ اپنی رد میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے پانا سب میرے ارادے اے میرے समीर चा दे ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह शुगल मेरा बसे अब तो इलाही शाम सर हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह लेते دیدہ رہ تجھ کو بسالو سب سے ہر سال اپنی نظر تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو جاؤں کہیں میں دیکھوں جی در میں تیرا تصور ایسا جمالو قلب میں متھلے نقش آگل میں بول سکوں تا امر نا تجھ کو چاہوں بولانا خود بھی اگر میں شغل میرا بس اب تو لائی شام و سر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ वाह वाह वञ अ करम मांगता हूँ फसल मांगता हूँ करम मांगता हूँ फसल मांगता شانین کریمی کا صدقہ عطا کر کشان کریمی کا صدقہ عطا ہو الہی رحیمی کا صدقہ جم فلس ہے ان کو تو دولت تار جم فلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر بیمار ಸಾಯಿತಾ seguir. وتقولون ما لا تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں اور ریسیور کے ذریعے سے سننے والے عزیز مائے گئے ہیں میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے کہ میں ہمارے معزز مہمان جو بریکفر سے تشریف لائے ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب کہ جنہوں نے ہمیں ناٹک سنا کر سامعین کے دل کو باغ باغ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے پڑھنے کو قبول فرمائے میں اپنی طرف سے اور مسجد علیہ السلام کی طرف سے تمام مسلموں کی طرف سے قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ قاری صاحب نے ہمیں یہ موقع دیا دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری جواب کے اندر اور بھی عطا فرمائے اور قاری صاحب کے علم و عمل کے اندر اور ترقی ترقی عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھائی سہیل کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین نصیب فرمائے محترم حضرات حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے نیک بات کہے یا اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا تو وہ خاموش رہے ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کبھی سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ وہ کلمہ اس کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے اور تیسری روایت حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے یعنی ایسا کلمہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس کے بدلے کے اندر جنت کے اندر درجات کو بلند کر دیتا ہے عزیز دوستو اس کے برعکس کہ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک تیسری حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا الفاظ رضامندی کے کلمات کہہ دیتا ہے اور اس پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ لاپرواہی کے ساتھ کہہ دیتا ہے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے عزیز دوستو ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان کی بھی عطا فرمائی ہے یہ وہ نعمت ہے کہ انسان کو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور یہ ایک ایسا مشین ہے کہ جو چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے لیکن عزیز دوستو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑی اسی لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے ورنہ اس نعمت کی قدر ہم ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھیں کہ جن لوگوں کے پاس زبان ہے لیکن وہ بولا نہیں جاتا ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ واقعیۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زبان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ بڑی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے جی، دوستو ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اتنی قدر و قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ ایک بوڑھا آدمی ستر سال کا بوڑھا آدمی آج کی عبادت کرتا رہا آج کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے بال سفید ہو جائے اور وہ ایک مرتبہ دل سے کلیم آئے اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مقصد فضیلت کر دیتا ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ نیچے سے آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے اور ایک فرشتہ نیچے کی طرف اترتا ہے جب وہ فرشتہ نیچے اترتا ہے اور نیچے والا فرشتہ اوپر جاتا ہے تو دونوں فرشتے کی راستے کے اندر دونوں کے درمیان کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے تو اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو تو نیچے والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ فلاں آدمی نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کلمے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر جا رہا ہوں پھر نیچے والا فرشتہ اوپر سے آنے والے فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ اب تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو تو اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اس آدمی کے لیے میں مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں تو عزیز دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے اس الفاظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمات کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اسی طرح عزیز دوستو ہم نے دیکھا دنیا کی عدالتوں کا معاملہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی عدالت کا حال تو یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے خلاف مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تو عدالت اس کو اندر بلا لیتی ہے پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے اگر وہ آدمی اس کے اندر بری ہوتا نیروس ہوتا ہے اس بے گنگار ہوتا ہے اور بے قصور ہوتا ہے تو عدالت والے اس کو عزت کے ساتھ ان کو رہا کر دیتے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ تو ان کے پاس ہے رہتا ہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حقیقی طور پر گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر لیتا ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ گناہ کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے بھی اس گنہ کو اس گناہ کو ہٹا دیتا ہے اور جو فرشتوں نے کہ اس گناہ کو لکھا تھا اس فرشتوں کی یادداشت سے بھی نکال دیتے ہیں تاکہ وہ قیام قیامت کے دن گواہی نہ دے سکے عزیز دوستو اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک عورت جو غیر محرم ہے اس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن چند شریف گواہوں کے درمیان میں کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو اپنے نکاح کے اندر اپنی بیوی بنا کر قبول کیا تو فرمایا کہ وہی عورت جو کل تک ہمارے لیے ناجائز ان کی طرف دیکھنا حرام تھا ان کی طرف دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی ہمارے لیے غیر محرم تھی وہی عورت آج ہمارے لیے حلال ہو گئی اور وہی عورت جو ہمارے ساتھ زندگی پر رہتی ہے اور طلاق کے تین بول بول دیے وہی عورت جو ہم تک کل تک ہمارے ساتھ تھی آج وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی چھوٹی سی بات کو سکھا دیتا ہے تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عزر و ثواب عطا فرماتے ہیں مثال کے طور پر فرمایا کہ ایک آدمی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ دوسرا آدمی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اس نے ایک تنہائی کے اندر لے جا کر اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا کہ بھائی جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس نماز کے اندر یہ غلطی ہے نماز اس طرح نہیں پڑھی جاتی بلکہ نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس آدمی نے اس آدمی کی نماز کو صحیح کر دیا اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے تو اس آدمی نے اس کی بھی اصلاح کرتی کہ بھائی وضو اس طرح نہیں کیا کرتے وضو کرنے کا طریقہ اسی طرح ہے اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے لیکن وہ قرآن غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس آدمی کو بھی تنہائی کے اندر لے جا کر اس سے پیار محبت کے ساتھ سمجھایا کہ بھائی جو تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تمہارے پڑھنے کے اندر یہ یہ غلطیاں ہے تو فرمایا کہ جب وہ آدمی اپنے قرآن کو صحیح پڑھنے لگے گا تو جو جتنا بھی قرآن پڑھے گا اس کا ثواب تمہارے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا اسی طرح جس آدمی کی نماز صحیح ہو گئی آپ نے کسی کی نماز کو صحیح کر دیا وہ آدمی اپنی نماز صحیح پڑھتا ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ اس کا جتنی بھی نماز ہے وہ پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب تمہارے نام اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا تو عزیز دوستو واقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان کی بہت ہی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک الفاظ کو ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ لیا جاتا ہے اسی لیے ہمارے اللہ والے جو بات بھی کرتے تھے وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیتے تھے اور رات کے وقت محاسبہ کرتے تھے کہ ہم نے آج پورے دن کے اندر کتنی باتیں فضول کی کتنی باتیں گناہ کی باتیں کی ہے پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا تھا اور جب میں حج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک سواری ہماری طرف آ رہی ہے اور اس سواری کے اوپر کوئی سوار بھی ہے جب وہ سواری میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے بہت ہی کمزور عورت اس سواری کے اوپر سوار ہے جب وہ میرے قریب آئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سلام کیا تو اس نے جواب کے اندر کہا سلام من الرحیم تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس نے میری سلام کا جواب دیا پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ اے اما جان آپ کہاں سے آ رہی ہو تو اس عورت نے جواب دیا وہ الحج علی اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حج سے واپس آ رہی ہے پھر سوال کیا اے اما جان آپ یہاں کیسے آ گئی تو پھر اس عورت نے جواب دیا میں اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول چکی ہے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے سوال کیا کہ اما جان آپ کو کہاں جانا ہے آپ کو کون سی جگہ پر جانا ہے آپ کو کون سے شہر کے اندر جانا ہے تو اس عورت نے جواب دیا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شہر کے اندر جانا چاہتی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اما جان مجھے بھی اسی شہر کے اندر جانا ہے میں راستے کے اندر آپ کی رہنمائی کروں گا تو اس عورت نے پھر جواب دیا کہ تم بھلائی کیا کرو احسان کرو اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا کافی دیر تک چلتے رہے جب ہم تھوڑی دیر کافی دیر تک چلتے رہے تو میں نے عربی کے اندر اشعار پڑھنا شروع کیا تو وہ عورت مجھے کہنے لگی وہ بری اماں مجھے کہنے لگی کہ پکڑا من القرآن کہ پڑھو قرآن کے اندر سے جو تمہارے لیے آسان ہو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ آج کی بات کیا ہے کہ وہ عورت جب سے مجھ سے بات کرتی ہے جب بھی میں نے اس سے سوال کیا وہ جواب کے اندر وہ قرآن کریم کی آیت ہی پڑھ کر سناتی ہے وہ بات میری سمجھ کے اندر نہیں آئی تو پھر میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں ذرا ان کو میں ان کی ذرا گھریلو حالت کے متعلق دریافت کروں چنانچہ حضرت اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے اس بری عورت سے گھریلو حالات معلوم کرنا چاہا تو اس عورت نے اس کے جواب کے اندر یہ فرمایا لا ان ان اشیاء حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت گھریلو حالات پر بات کرنا نہیں چاہتی چنانچہ ہم شہر کے قریب پہنچے تو میں نے اس بڑی اماں سے فرمایا کہ اماں جان آپ کو اس شہر کے اندر کس سے ملنا ہے تو اس عورت نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال اور اولاد بھی دی ہے بہرحال ہم شہر کے اندر پہنچ گئے تو میں نے اس بڑی اماں سے کہا کہ اماں جان آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے تو اس بری عورت نے جواب دیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹوں کا نام ایک کا نام ابراہیم ہے اسماعیل ہے اور اسحاق ہے جب ہم شہر کے اندر پہنچ گئے تو ایک حد سے واپس آیا ہوا قافلہ قافلے نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور جب جیسے ہی میں نے آواز یہ نام دے کر پکارا تو یہ تینوں نوجوان کھڑے ہو گئے بیچارے پریشان ادھر ادھر گھوم رہے تھے وہ قافلے کے اندر اپنی والدہ کو تلاش کر رہے تھے کہ پورا قافلہ آ گیا لیکن ہماری والدہ نہیں آئی وہ بیچارے کافی پریشان تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آواز دیا وہ تینوں نوجوان دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی والدہ سے اپنی والدہ کو گلے لگ گئے پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ اماں جان آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی آپ مجھے اپنے گھر پر جانے کی اجازت دے دیجیے تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ان کے کہ ان کو کچھ کھلا دو حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے سے معذرت کی تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے ان کے بیٹوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب سے میں اس عورت سے بات کرتا ہوں وہ عورت قرآن کریم کے اندر ہی جواب دیتی ہے آخر بات کیا ہے تو اس اس کے بیٹوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میری والدہ ہے یہ ہماری والدہ ہے یہ قرآن کی حافظہ ہے اور حدیث کی عالمہ ہے لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی باتوں کا جواب دینا ہوگا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا یہ بات یہ خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے لہذا بیس برس سے جب بھی یہ بات کرتی ہے یہ قرآن کریم کے اندر ہی بات کرتی ہے ورنہ وہ خاموش رہتی ہے عزیز دوستو جب قیامت کا دین ہوگا اس وقت ایسے لوگ جو بیس برس تک قرآن کریم کے اندر بات کرے اور اس وقت ہم اپنی جاہلانہ اور بیوقوفانہ گفتگو لے کر حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے سوال کر لیا کہ بتاؤ تم نے فلانے آدمی کو گالی کیوں دی تھی بتاؤ تم نے فلانے آدمی کو بے ایمان کیوں کہا تھا تم نے فلانے آدمی کو کیوں ستایا تھا عزیز دوستو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور اس وقت ہمارے پاس شرمندگی ہوگی شیخ فلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دین اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر میرا شریک کیوں ٹھہرایا تو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ کا نام لیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و سلام سے خطاب ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و سلام سے خطاب ہوگا تو حضرت عیسیٰ سلاد و سلام حیبت الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون نکلے گا عزیز دوستو ذرا سوچے ذرا سوچیے کہ سچے لوگوں کے ساتھ یہ حال ہوگا تو پھر ہم جھوٹوں لوگوں کا کیا حال ہوگا اپنی زبان سے اپنی زبان سے اپنی زبان سے گناہ کی باتیں کر دینا آسان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا بہت ہی مشکل ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آدمی اپنی زبان کا استعمال کرے تو وہ سوچ سمجھ کے اپنی زبان کا استعمال کرے ایک روایت کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلت ایسی ہے تین عادت ایسی ہے کہ جو منافق کی ہوا کرتی ہے یعنی کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسلمان یہ کام کرے اگر کسی آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے وہ تین باتیں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے دوسرا یہ کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے اور تیسرا یہ کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر وہ خیال بھی کرے تو فرمایا اور ایک حدیث کے اندر کے الفاظ اضافہ کیا ہوا ہے چاہے وہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہو چاہے وہ آدمی زکات ادا کرتا ہو چاہے وہ آدمی روزہ بھی رکھتا ہو چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کی جو بنیادی صفت ہے وہ اس نے چھوڑے رکھا ہے عزیز دوستو آج ہمارے ذہن کے اندر بھی یہی بات ہے کہ صرف دین جی نماز اور روزے کا نام ہے ہم نے نماز پڑھ لی نماز کا اہتمام کر لیا روزہ ہم نے روزے کا اہتمام کر لیا بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے مزید ہم سے کسی بات کا سوال نہیں کیا جائے گا عزیز دوستو فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی نادانی ہے بہرحال عزیز دوستو ہمیں اپنی زبان کی بہت ہی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے اور جب تک انسان اس گناہ ہوتے اپنی زبان کو نہیں بتاتا اس وقت تک انسان اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھیل سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واقع نصیر فرمائے